وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی